یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے